نحمده ونصليه ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فعوذ بالله من السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عمدتم قد بدت البغضاء من أفواههم ما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون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 صلی اللہ علیہ نبی والی واقف صلی اللہ علیہ وسلم رسول الصلاة الصلاة الصلاة والسلام والسلام والسلام اسفلۃ ویا حبی ابواۃ ولیم علیہ اسفلۃ وصلۂ واقع قرآن کریم فرقان حمید کی اس وقت کی روایت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے جاج الدین آمن اے وہ لوگوں کے جو ایمان لائے لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا تم ان کو اپنا رازدار نہ بناؤ لا لائے قبالہ وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کثرت اٹھا نہ رکھیں گے معامد میں اور انہیں تمہارا دشواریوں میں مبتلا ہونا پسند ہے قد بدت البغضاء من ہوں اور حسد اور کینہ اور دشمنی ان کے منہوں سے ظاہر ہو گئی ہمارا خود سے سور ہوں مذبت اور جو وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں بہت بڑی بات ہے اور بھائی میں والے الیات بے شک ہم بیان فرماتے ہیں تمہارے لیے اپنی آیات ان کن تم تاخبون اگر تم سمجھو ہاں تم مولا گن سنو یہ ہیں وہ جن سے تم محبت کرتے ہو ولا اسے اور یہ تم سے محبت نہیں کرتے ہیں اور ان کا عالم تو یہ ہے کیونکہ تم کو جو ہے کلی طور پر کتاب پر ایمان رکھتے ہو اور ان کا عالم یہ ہے کہ وہی ضاطلہ ابو و علیہ کہ جب یہ تنہا ہوتے ہیں اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر مارے غصے کے اپنی انگلیاں چباتے ہیں غیر و غضب کی وجہ سے کل منہ تو بھی گئی حکم کہ حبیب آپ فرما دیں کہ اپنے غیر میں اپنے غضب میں اور اپنی دشمنی اور کینے میں مر جاؤ ان اللہ علیہ سرور بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جاننے والا ہے تم تس تم تسکم حسن تس اہم اور ان کافروں بے دینوں کا حال یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے جب تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو ان کو برا لگتا ہے وہ ان صرف سید سہی رہو بھی اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو اس پر یہ خوش ہوتے ہیں وہ ان تصویروں وہ تصو اور اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو حکم تو تمہیں جو ہے ان کی طرف سے کوئی چیز برائی نہیں پہنچا سکتی ہے قرآن کریم فرقان حمید کی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو خبردار کیا مسلمانوں کو متنوع کیا اور مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی کہ وہ غیر مسلموں کو کفار و مشرقین کو کسی طرح سے بھی اپنا رازدار نہ بنائے اس لیے کہ کافر اور بے دین قابل اعتماد نہیں یہ قابل بھروسہ نہیں بے دینوں پر کسی طرح سے بھی اعتماد کرنا مسلمانوں کے لیے سود مند نہیں کف اس کا جو اثر ہے وہ اندھیری ہی اندھیری کفر کا اثر تاریخی ہے اور کفر کے اثرات میں سے یہ ہے مکر فریب مکاری دغابازی اور جھوٹ شاطرانہ حرکتیں یہ کفر کا اثر ہے کفر کافروں کی فطرت میں یہ بات شامل ہو جاتی ہے کافر جو ہے وہ کبھی مسلمان کے لیے اچھائی کا خیر کا پہلو اپنے اندر نہیں رکھتا ہے وہ بظاہر کتنا ہی جو ہے مسلمان کا دوست بن جائے بظاہر مسلمان سے کتنی ہی خیر خواہی کیوں نہ کرے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ در پردہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے ہی کا ہی سوچتا رہتا ہے اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن قریب میں یہ ہدایت بیان فرمائی مسلمانوں کو جو ہے یہ تعلیم دی یا لا قبالا اے اہل ایمان ہرگز جو ہے تم ان کو اپنا بے دینوں کو رازدار نہ بناؤ اور ان کو اپنا جو ہے دوست مت بناؤ ان سے دوستی مت رکھو اس لیے کہ یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے علاوہ اور کچھ جو ہے نہیں سوچتے ان کو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں بڑی دلچسپی ہوتی ہے اور یہ مسلمانوں کو کسی طرح سے بھی چین اور سکھ کی زندگی گزارتے ہوئے دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں کتنے واضح الفاظ میں قرآن قریب میں اللہ رب العزت کی یہ تعلیم ہے اور کس انداز سے جو ہے یعنی یہاں پر یہ بیان فرمایا گیا ہے لا بتانا کا جو لفظ ہے یہ اتنا اہم ہے اور اس میں انتہائی جو ہے یعنی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو مسلمانوں کو خبردار کیا بتانا بپانا بطن سے بنائے اور بطن کے معنی عربی میں آتے ہیں پیٹ پھر بتانا جو ہے اس کپڑے کو کہا جانے لگا کہ جو پیٹ سے لگا ہوتا ہے اور اسی لیے عربی میں استر کو بتانا کہا جاتا ہے پھر بتانا سے مراد لی جانے لگی وہ بات کہ جو دوسروں سے چھپا کر رکھی جائے جسے ہم راز کہتے ہیں جسے ہم بھید کہتے ہیں تو بپانا لا تخلو بپانا رازدار مت بناؤ تو مسلمانوں کو یہ ہدایت کی گئی کہ کافروں سے اس طرح کا معاملہ مت رکھو کہ جس طرح سے کہ جو ہے ہم اپنے مسلمان بھائی سے گہری دوستی جب کرتے ہیں اور اس کو اپنا خاص دوست بنا لیتے ہیں اس پر اعتماد کرتے ہیں اس پر بھروسہ کرتے ہیں اور یہاں تک کہ اس سے ہم اپنے دل کی بات بھی بتلا دیتے ہیں تو اس بات کی نمانیت کی گئی ہے مسلمانوں کو کہ کافروں سے اس طرح کا معاملہ مت رکھو تم ان پر ان کے بارے میں اندھی تقریب مت کرنے لگو تم ان کو اپنا خیر خواہ مت سمجھو اور ان کو کسی طرح سے بھی اپنا جو ہے رازدار مت بناؤ اور ایک مقام پر یوں ارشاد ہوا کہ اہل ایمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں اور ایک مقام پر یوں ارشاد ہوا یا یس الدین آمن لا تتخذ اليهود والنصارى اولیاء یہود و نصارہ کو اپنا ولی مت بناؤ اپنا دوست مت بناؤ اور ولی کہتے ہیں ایسے دوست کو کہ جس کے بارے میں دوستی کرنے والا یہ سمجھے کہ یہ میری مدد کو آئے گا میری مدد کرے گا اور میرے ساتھ یہ جو ہے اچھا سلوک کرے گا تو ایسے دوست کو کہ جو دوست کے کام آئے ایک دوست جو ہے وہ اس دوست کی مدد کرے ایسے دوست کو ولی کہا جاتا ہے یہاں اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ یعنی تم یہ ہرگز مت سمجھو کہ ان سے تم دوستی کر کر کسی موقع پر کسی وقت جو ہے یہ تم سمجھنے لگو کہ یہ تمہاری مدد کریں گے اور تمہارا سہارا بنیں گے ایسا نہیں قرآن قریب میں جگہ جگہ جو ہے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو خبردار کیا مسلمانوں کو متنوع کیا کہ تم جو ہے ان بے دینوں کو دوست مت بنا بلکہ ایک مقام پر تو یوں ارشاد ہوا یا لا یادب تم اولیا کہ اے اہل ایمان میرے اور اپنے دشمنوں کو تم جو ہے دوست مت بناؤ ان کو دوست مت سمجھو ان سے جو ہے اس طرح کے معاملات استوار مت کرو پرانے قریب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہدایات کو بیان فرما کر ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے اور مسلمانوں کو خبردار کیا ہے مسلمانوں کو چوکنا کیا ہے مسلمانوں کو ہوشیار کیا ہے آپ دیکھ لیں کہ کفات چاہے رسالت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور کے ہوں یا آج کے دور کے ہوں ان سب کی فطرت یہی یہ بات نہیں کہ کفار کی دشمنی مسلمانوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد مبارک ہی میں تھی اور اب جو ہے اس میں فرق آ گیا ہے ایسا نہیں بلکہ ہر دور کے ہر خطے کے کافروں اور بے دینوں کا حال مسلمانوں کے ساتھ اسی طرح کا ہے کہ وہ مسلمانوں کو جزن پہنچانے نقصان پہنچانے اور تکلیف پہنچانے اذیت پہنچانے میں سگ و دور کرتے رہتے ہیں سب و روز ان کے ان کے مشن اور ان کی منصوبہ بندی یہی ہوتی رہتی ہے کہ مسلمانوں کو چین سے نہ بیٹھنے دیا جائے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کوئی گریز نہ کیا جائے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد مبارک کے جو کفار تھے ان کا حال بھی تاریخ میں ان کے واقعات بھی جو ہے کتابوں میں موجود ہیں ہم اور آپ پڑھتے ہیں سنتے ہیں کہ کس طرح سے مسلمانوں کو اذیتیں پہنچائی گئی کس طرح کی تکالیف پہنچائی گئی لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ان مسلمانوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کے یہ احکامات اللہ اور اس کے رسول کی یہ ہدایات ایسی راسک تھی کہ وہ اس پر سختی سے جو ہے یعنی قائم رہے اور آپ دیکھ لیں کہ ان کا جو ہے اسلامی ہدایات پر قرآن تعلیمات پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایات پر کیسا عمل تھا کہ انہوں نے تمام سختیوں کو برداشت کیا لیکن وہ تکالیف وہ کفار کی طرف سے سختیاں پہنچانا ان کے پائے سے بات میں کوئی لفظ پیدا نہیں کر سکا ایسے ایسے واقعات کہ پڑھ کر اور سن کر جو ہے رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام لے آئے اور کفار نے آپ کے لیے جو ہے رکاوٹیں کھڑی کرنا شروع کی یہاں تک کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکت المکرمہ سے حفشہ کی طرف ہجرت کرنے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکل کھڑے ہوئے اور راستے میں ایک شخص ابن دغنا ملا اور اس نے جب پوچھا آپ سے کہ کہاں کا ارادہ ہے تو آپ نے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا ابن دغنا نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ آپ کو ہم مکہ المکرمہ سے نہیں جانے دیں گے آپ تو بڑے خیر خاں ہیں آپ تو جو ہے بڑا لوگوں کا خیال کرتے ہیں ایسے صفات کے حامل شخص کو ہم مکت المکرمہ سے کسی اور طرف جو ہے وہ نہیں جانے دیں گے آپ چلیے اور میں جو ہے آپ کا ضامن ہوں اور میں آپ کو پناہ دوں گا حضرت سینہ صدیق ابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخص کے اصرار کرنے پر مکت المکرمہ واپس تشریف لے آئے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر رہ کر جو ہے تبلیغ اسلام کا بھی جو ہے کام شروع کیا اور یہاں تک کہ کافروں نے آپ کو اتنا تنگ کیا کہ آپ اپنے گھر ہی میں عبادت کرنے لگے اور یہاں تک کہ آپ نے اپنے گھر کے سہن میں اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے ایک چھوٹی سی مسجد بھی بنا لی اور اس میں آپ نماز پڑھتے اور تلاوت قرآن پاک کر فرماتے تھے اللہ رب العزت نے حضرت سی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی خوش الحانی بھی عطا فرمائی جب قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے تو عورتوں مردوں بچوں کا ہجوم ہو جاتا تھا کفار مکہ سردار کفار مکہ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے جو ہے یہ خیال کرنا شروع کر دیا یہ سوچنے لگے کہ جناب اس طرح سے اگر لوگوں کا اجتحام ہمارے بچوں ہماری عورتوں اور ہمارے جو ہے مردوں کا اجتحام اس طرح سے ان کے قریب جو ہے وہ ہونے لگے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ان لوگوں کو اسلام میں داخل کر لیں اور یہ لوگ جو ہے مشتبر اسلام ہوتے چلے جائیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہو کو تو وہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے ابن زغنا سے کہا کہ بھائی آپ نے جو ہے جس کو پناہ دی ہے وہ تو اس طرح سے جو ہے تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں تو لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور ہمیں ڈر ہے کہ اس طرح سے لوگوں کے دلوں میں اسلام جو ہے وہ جگہ کرتا چلا جائے گا اور لوگ جو مسلمان ہو جائیں گے آپ جو ہیں ان کو یہاں سے کہہ دیں کہ چلے جائیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس یہ دغنا آیا اور ان سے جو ہے کہا کہ جناب میں نے جو آپ کو پناہ دی تھی اور میں نے آپ کی جو ضمانت لی تھی وہ محض اس حد تک تھی کہ آپ جو ہے تبلیغ اسلام نہیں کریں گے اور آپ جو ہے اگر میری زمان میں رہنا چاہتے ہیں میری پناہ میں رہنا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ سارے سلسلے موقف کر دیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ ایمان اور عقیدہ اور ایمان کی پختگی اور اللہ رب العزت کے احکامات اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایات پر تعلیمات پر کامل یقین دیکھے حالانکہ ہر طرف خطرات کے جو ہے سائے منلاتے رہتے تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابن دغنا کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں تیری پناہ میں جو ہے وہ رہ کر یہ ساری چیزیں ترک کر دوں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا میرا ایمان جو ہے یہ گوارا نہیں کرتا میں تیری پناہ کو تجھے واپس کرتا ہوں اور میں جو ہے اللہ رب العزت کی پناہ میں آتا ہوں اور یہ فرما کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مشن کو اپنی قبر تبلیغ اسلام کو جاری رکھا اور کافروں سے ذرا بھی جو ہے یعنی مصالحت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے اس طرح کے بے شمار واقعات حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح سے دیگر عجل صحابہ کرام کے معاملات ہمارے سامنے ہیں کہ انہوں نے جو کسی قسم کی دین اسلام کے بارے میں جو ہے کسی قسم کی مصالحت اور کسی قسم کا جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے اس دین اسلام پر جہاں دھبا آ رہا ہو ایسا ایسا کسی قسم کا معاملہ کرنے کے لیے تیار نہیں بڑی بڑی بڑی بڑی تکالیف برداشت کی اپنے گھر بار کو چھوڑا اپنے جو ہے نفع بخش جو ہے کام کو چھوڑا اپنی تجارت کو چھوڑا اپنی جائیداد چھوڑی اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑا لیکن اسلام کے بارے میں دین دین اور مذہب کے بارے میں انہوں نے کافروں سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا کوئی جو ہے مسلحت نہیں برتی کہ جس میں جناب اسلام کو نقصان جو ہے وہ پہنچ جائے اسلام کو جو ہے حرف آ رہا ہو اسلام پر آنچ آ رہی ہو اس قسم کا کوئی معاملہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا کرتے تھے اس لیے کیا لا تتخذوا عدوي اولیا اولیا ان نفوس قدسیا کے سامنے اللہ رب العزت کے یہی احکامات جو ہے موجود تھے آج اگر یہ کہا جائے کہ جناب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اسلام جو ہے مسلمانوں کو ساری اقوام عالم سے الگ تھلگ رہنے کا درس دیتا ہے اور آج کے دور میں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو بڑا مشکل ہے بہت ہی جو ہے یہ تو جو ہے کٹن جو ہے معاملہ ہے آج ہم اقوام عالم سے کٹ کر جو ہے کس طرح سے جو ہے ترقی کر سکتے ہیں کس طرح سے جو ہے ہم جو ہے تجارت کر سکیں گے کس طرح سے ہم جو ہے پھل پھول سکیں گے میں عرض کروں اس سلسلے میں بات دراصل یہ ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت میں جو حکم اللہ رب العزت نے بیان فرمایا پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمیں اسلام جو ہے کافروں اور مشرقوں سے کس قسم کے تعلقات سے منع فرماتا ہے اور کہاں تک ہمیں جو ہے رخصت ہے کہاں تک کہ ہمیں اجازت ہمیں یہ سمجھنا ہوگا پہلے اصل میں ہم جو ہیں دوسرے اقوام سے کفار و مشرقین اور بے دینوں سے اور غیر مسلموں سے تعلقات کے بارے میں جو ہے ہم اصل میں صحیح معنوں میں سمجھتے سمجھ نہیں پائے ہیں یا سمجھتے نہیں ہے سمجھتے ہیں تو اس پر عمل نہیں کرتے ہمیں اسلام نے ہمارے مذہب نے ہمارے دین نے کفات اور بے دینوں سے جو تعلقات رکھنے کی معانت فرمائی ہے وہ کس قسم کے تعلقات رکھنے کی معانت فرمائی تعلقات کس قسم کے ہوتے کتنے قسم کے تعلقات ہوتے پہلے یہ بھی سمجھنا چاہیے ہمیں اسلام نے تعلق موالات سے معانت فرمائی یعنی موالات قائم کرنے سے ہمیں منع فرمائے اور موالات کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے جس طرح سے کہ اپنے خونی رشتے داروں سے تعلق رکھتے ہیں اور اپنے خاندان اور اپنی برادری کے لوگوں سے اپنے گھر والوں سے جس طرح کے تعلقات رکھتے ہیں وہ ہم سب کو آپ کو پتا ہے کہ کس طرح کے تعلقات ہوتے ہیں ہم خونی رشتے کے حوالے سے ان کو جو ہے کتنا قریب ہم سمجھتے ہیں ان پر کیسا اعتماد کرتے ہیں ہم ان پر کیسا اعتقاد رکھتے ہیں اور ان کے بارے میں ہماری کیا سوچ ہوتی ہے یہ میں اور آپ سب جانتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں جو ہے کسی قسم کی بے اعتمادی نہیں ہوتی یعنی خاص الخاص اخص الخواص ہمارے جو خاص رشتے دار ہوتے ہیں ان سے ہم ایسا جو ہے تعلق رکھتے ہیں اور ان کو ہم اپنے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا پورے طور پر خیر خواہ ہے اور یہ ہمارے ضرورت پڑنے پر ہماری مدد جو ہے وہ کرتا ہے اور اس کا تجربہ بھی رہا ہے جب یہ ایسے تجربہ ہو جاتا ہے ایسا مشاہدہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کو اتنا قریب کر لیتے ہیں اتنا جو ہے قریب سمجھتے ہیں اس پر ایسا اعتماد رکھتے ہیں کہ اس سے ہم اپنے دل کی بات تک نہیں چھپاتے اس کو ہم اپنے دل کی بات بھی بدلا دیتے ہیں اپنا راز بھی اس کو جو ہے یعنی ظاہر کر دیتے ہیں اور اس کو جو ہے اپنے دل کی ساری باتوں سے آگاہ کر دیتے ہیں مطلع کر دیتے ہیں تو یہ ہے موالات اسلام نے ہمیں اس قسم کا تعلق کافروں اور بے دینوں سے رکھنے کی موانے فرمائی ہے اور اس طرح کا جو ہے معاملہ کرنے سے ہمیں جو ہے منع فرمایا ہے ظاہر ہے کہ اگر ہم کسی بے دین کسی کافر اور کسی جو ہے غیر مسلم سے ایسا تعلق جو ہے استوار کر لیں تو یہ بہت ہی خطرناک ہے یہ بہت ہی نقصان دہ ہے یہ جو ہے صرف ایک شخص کی وجہ سے اس قسم کا تعلق رکھنے کی وجہ سے پوری امت مسلمہ کو جو ہے نقصان جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے اور اب تک یہی ہو رہا ہے ہم نے کافروں اور بے دینوں پر اندھا بھروسہ کر لیا ہے ہم نے ان کو اپنا خیر سمجھ لیا ہے اگر بظاہر کافر اور بے دین اور مشرق اور غیر مسلم مسلمانوں سے کسی وقت جو ہے اگر خیر خواہی کرتا ہوا بھی نظر آئے تو آپ یقین کر لیجئے اس کی یہ خیر خواہی جو ہے صرف دکھلاوے کے طور پر ہوگی در پردہ جو ہے وہ اس خیر خواہی کے پردے میں مسلمانوں کو عظیم نقصان پہنچانے کی سازشیں جو ہے وہ کرتا ہوا نظر آئے گا آج آپ دیکھ لیں کہ حکومت مسلمہ کے ساتھ عالم اسلام کے ساتھ یہی سب کچھ ہو رہا ہے اور ہمارے مسلمانوں نے ان بے دینوں کو جو ہے اپنا رازدار بنا لیا کتنے کتنے مواقع ایسے آئے ہیں کہ خود یعنی ہمارے درمیان میں سے کچھ لوگوں نے ان کو جو ہے ایسا جو ہے راز سے آگاہ کیا کہ جناب پوری امت مسلمہ کو نقصان اٹھانا پڑا ہے اور آج صورتحال جو ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے آج مسلمان بڑے سے بڑے جو ہے یعنی ذرائع اور وسائل اور ہر طرح کی جو ہے قوت اور ہر طرح کی جو ہے طاقت کے مالک ہوتے ہوئے بھی بے بس نظر آ رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے جو ہے پرانی ہدایات کو اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جو ہے فراموش کر دیا ہے قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ جو ہے بیان فرمایا کہ تم جو ہے ان غیر مسلموں کو اپنا دیہی خامت سمجھو ان کو جو ہے خیر خامت سمجھو یہ تمہارے بھی دشمن ہیں یہ میرے بھی دشمن ہیں ان کو کسی طرح سے جو ہے تم اپنا دوست مت بناؤ ان کو تم اپنا رازدار مت بناؤ ان کا حال تو یہ ہے کہ ان تم سس تم حسن تم تس اگر مسلمانوں تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے تمہیں کوئی جو ہے بھلائی پہنچتی ہے اور تم جو ہے جو ہے اچھائی میں ان کو نظر آتے ہو تو ان کو بہت برا لگتا ہے اور یہ جو ہے اندر ہی اندر کرتے رہتے ہیں اور تمہارے خلاف سازشیں تیار کرتے رہتے ہیں وئیا خلو ابدو علیکم یہ مارے غصے کے اور مسلمانوں سے جو ہے جناب دشمنی اور عداوت کے طور پر جب یہ جو ہے انگلیاں کی دانتوں کے تلے دباتے رہتے ہیں یعنی جو انتہائی شدید قسم کا جو ہے یعنی غصہ اور مسلمانوں سے جو ہے نفرت کا جو ہے یعنی معاملہ اس طرح سے کرتے رہتے ہیں اور اور اگر تمہیں جو ہے کوئی برائی پہنچتی ہے تمہیں کوئی نقصان پہنچتا ہے تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کو نقصان ہوا مسلمانوں تک تکلیف پہنچ رہی ہے آج آپ دیکھ لیں کہ عرب میں اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے کہ ہر جگہ جو ہے مسلمان ہی جو پیسا جا رہا ہے مسلمانوں ہی کا خون بہایا جا رہا ہے یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے پرانی ہدایات کو پتے پوچھ ڈال دیا ہے مسلمانوں کو چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں اور چھوٹی چھوٹی سلطنتوں میں بانٹ کر رکھ دیا ہے اور مسلمان جو ہے سمجھ نہیں رہے ہیں مسلمان جو ہے ان کی منافقانہ روش سے جو ہے وہ کماحت کہو جو ہے اس کو سمجھنے سے جو ہے وہ قاصف ہوتے چلے جا رہے ہیں دنیاوی منفاتوں اور دنیاوی حکمرانی کے پیش نظر جو ہے جناب آج مسلمان جو ہے وہ ان بے دینوں کا اور ان مسلموں اور ان غیر مسلموں کا جو ہے وہ شکار ہوتا چلا جا رہا ہے قرآن نے تو ہمیں یہ تعلیم دی کہ تم جو ہے یہ سمجھ لو کہ یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے ہیں یہ تمہاری جو ہے کسی طرح سے بھی بھلائی کا سوچ نہیں سکتے ہیں تو ان کو تم ایسا دوست مت بناؤ زیادہ تحریکونت کہ جس سے تم جو ہے اپنا راز ہی کہنا شروع کر دو اپنا جو ہے بھیڑی بتلانا شروع کر دو تو اس قسم کا تعلق غیر مسلموں سے رکھنے کی جو ہے قرآن قریب میں ممانعت فرمائی گئی ہے جہاں تک جو ہے سیاسی معاملات ہیں جہاں تک جو ہے تجارتی معاملات ہیں تو اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے غیر مسلموں بے دینوں سے اور مشرقوں اور جو ہے یہود و نصارہ سے تجارتی سیاسی تعلقات قائم رکھنا اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے لیکن اس میں حد سے تجاوز کر ڈالنا اور اس میں اس حد تک بڑھ جانا کہ جناب جب جو ہے یورپ اور غیر مسلموں کے ممالک کے دورے ہوں تو وہاں جو ہے جناب ان کے رنگ میں رنگ جانا اپنے اپنی عبادات اور اپنے احکامات شریعہ کو بھی فراموش کر دینا وہاں جو ہے ان کے مندروں اور ان کے گرجاؤں اور ان کے جو ہے جناب جو ہے عبادت خانوں میں جا کر جو ہے گھنٹیاں بجانا ان کے جو ہے جا کر ان کے گلوں میں ہاتھ ڈالنا اور ان کے جو ہے سات خانوں میں شریک ہو جانا ان خانوں میں کہ جن کی قرآن اور احادیث میں ممانعت فرمائی گئی ہے قرآن کریم نے جن کو حرام فرمایا ہے ایسے جو ہے تعلقات قائم نہیں کیے جا سکتے دین اسلام ہمارا مذہب ہمارا قرآن ہماری جو ہے وہ احادیث مبارکہ اس ان امور کی جو ہے وہ اجازت نہیں دیتی ہے اور جہاں تک جو ہے <clears throat> ان کے یہاں جا کر ملازمت کرنا تو ملازمت کرنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے اسلام نے جو ہے ملازمت کرنا غیر مسلموں کی اور بے دینوں کی ملازمت کرنے سے منع نہیں فرمایا لیکن ایسی ملازمت کہ جس سے مسلمان کی ہتک ہوتی ہو یعنی مسلمان ان کے ہاں جا کر جو ہے جناب لیٹرین صاف کرے اس قسم کے معاملات کرے یہ مسلمان کی شان کے لائق نہیں مسلمان کی عزت کے لائق نہیں اس لیے جو ہے ایسی ملازمت جو ہے وہ نہیں کی جائے گی اسی طرح سے قرآن و حدیث میں جن چیزوں کو حرام فرمایا گیا ہے اس قسم کا کام کرنے کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے وہاں جا کر جو ہے ان کی شراب فروشی نہیں کرے گا مسلمان مسلمان جو ہے شراب نہیں اٹھائے گا خنزیر کا گوشت جو اپنے ہاتھ سے سپلائی نہیں کرے گا اس قسم کی ملازمت کی جو ہے قرآن و حدیث میں معانت فرمائی گئی ہے تو جہاں تک جو ہے دیگر ملازمت کا تعلق ہے تو اس کی ممانعت نہیں ہے تو اس قسم کے تعلقات کی جو ہے دین اسلام میں گنجائش ہے لیکن اس قید کے ساتھ اس شرط کے ساتھ کہ جناب اپنا جو ہے دینی حکم اپنا دینی فریضہ اپنا شرعی فریضہ جو ہے وہ ترک نہیں کیا جائے گا کہ کوئی بے دین اپنے یہاں ملازمت اس شرط پر دیتا ہے کہ جناب وہ نماز نہیں پڑھے گا بل میں نماز فیکٹری میں کمپنی میں ملازمت اس کو اس شرط پر دی جا رہی ہو کہ وہ نماز نہیں پڑھے گا روزہ نہیں رکھے گا تو اس قسم کی ملازمت جو ہے وہ جائز نہیں غیرت مند مسلمان جو ہے آج بھی دوسرے غیر مسلم ممالک میں ملازمت کر رہے ہیں لیکن وہ ایسے رجور ہیں ایسے دین کے حامل ہیں کہ جناب وہ وہاں رہتے ہوئے بھی اس قسم کی ملازمت نہیں کرتے لیکن چند جو ہے دنیاوی تکوں اور سکوں کے خاطر جو ہے وہ اگر اس طرح سے سمجھوتا کر لیں اور اس طرح کی ملازمت کر لیں تو یہ کتنی جو ہے یعنی افسوسناک بات ہے تو قرآن قرآن و حادیث میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے واضح طور پر جو ہے یہ نصیحتیں اور ہدایات اور تعلیمات مرحمت فرمائی ہیں کہ اگر آج مسلمان ان پر عمل پیرا ہو جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ مسلمانوں کی وہ رفت وہ عظمت رفتہ جو ہے اسے دوبارہ جو ہے مسلمانوں کو حاصل نہ ہو جائے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق گنائے فرمائے واقع الحمد للہ رب العالمین